بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج تھیوری آف آٹومیٹا کا ففتھ لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پیشتر کہ ہم ففتھ لیکچر سٹارٹ کریں آئیے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس کو پر ایک نظر دیکھیں اور اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے regular expression of even even language کی بات کی difference between a star plus b star and a plus b star یہ میں نے تفصیل سے بتایا اور یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ a star plus b star میں کوئی بھی ایسی اسٹرنگ جنریٹ نہیں ہو سکے گی جو اے اور بی کی کینکٹینیشن ہو اس کے بعد ہم نے ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن کی بات کی عزیز طلبہ ایکولنٹ ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ ایسی ریگولر اسپیشنس ایکولنٹ ہوں گی جو ایک ہی لینگویج کو جنریٹ کریں اس کے علاوہ ہم نے مزید کچھ ٹاپکس اور ڈسکس کیے آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہم نے sum product and closure of regular expression کا بھی تذکرہ کیا اور یہ دیکھا کہ دو ریگولر ریگولرسپریشن کا سم دو ریگولر ایکسپریشن کا پروڈکٹ اور کسی بھی ریگولر ایکسپریشن کا کلوئر ایک اور نئی ریگولرسپریشن ہو سکے گی اور اس طرح سے ایک نئی لینگویج مل سکے گی اور ہم اس کو ریگولر لینگویج کہہ سکیں گے عزیز طلبہ ہم نے فائنائٹ لینگویج کی بھی بات کی اور یہ بھی کہا کہ تمام فائنائٹ لینگویجز ریگولر لینگویجز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے لیے ریگولر ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہے اور ان کی ریگولر ایکسپریشن سمپلی یہی تصور ہو سکے گی کہ ان تمام اسٹنگس کو ایز سچ لکھ دیا جائے اور اسٹنگس کو پلس سے سیپریٹ کر دیا جائے آئیے سلائڈ پر مزید ٹاپکس دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے introduction to finite automaton discuss کیا اور اس کے لیے ایک گیم کی ایگزامپل لی اور پھر ہم نے اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا اور اس ڈیفینیشن میں ہم نے اس گیم کو اس ڈیفینیشن سے کمپیئر کیا اور ہم نے یہ بتایا کہ اس گیم میں جتنی ارینجمنٹس تھیں وہ اسٹیٹ تصور کی جا سکتی ہیں اور جو نمبرز جنریٹ ہو رہے تھے ان کو ہم ان پٹ لیٹرس کی طرح تصور کر سکتے ہیں اور جو رولس ڈیفائن کیے تھے موومنٹ کے ان کو ہم ٹرانزیشن کے طور پر لے سکتے ہیں عزیز طلبہ فائنائٹ آٹومیٹن کے سلسلے میں بتا سک میں بتاتا چلوں کہ ایک آٹومیٹن اللہ تعالی کی طرف سے بھی بنایا گیا اور وہ یہ ہے کہ تمام ایونٹس کی تمام پاسبلٹیز اس آٹومیٹن میں فیڈ کر دی گئی ہیں ہم اپنے محدود ذہن رکھنے کی وجہ سے ہم اس کو فائنائٹ نہیں کہہ سکتے اس کو محیط نہیں کر سکتے اس کا احاطہ کرنا ہمارے مشکل ہے تمام ایونٹس کی تمام پاسبلٹیز اور اس کے بعد ہونے والی چینجز آٹومیٹن کا پارٹ ہیں اور وہ ابد سے ابد تک چلتا رہے گا اور ازل سے چل رہا ہے یہ سلسلہ ہمارا ہمارے کمپیوٹر سسٹم جس میں ہم ہارڈ ڈسک یوز کرتے ہیں جس میں میموری لوکیشن موجود ہوتی ہیں ایک سٹیج پر یہ فل ہو جاتی ہے اور یہ آٹومیٹن ہیلڈ ہو جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے آٹومیٹن ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک جاری رہے گا آئیے نیکسٹ اپنے آج کے لیکچر میں مزید ڈسکشن کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم فائنائٹ آٹومیٹن کو ڈائگرام سے ایکسپریس کیا تھا میں یہاں بتانا چاہوں گا نوٹ کے طور پر that it may be noted that to indicate the initial state and arrow head can also be placed before that state جیسا کہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ کو مائنس کی بجائے ایرو ہیڈ سے بھی ایکسپریس کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے the final state with double circle ہم فائنل اسٹیٹ کو ڈبل سرکل سے ایکسپریس کر سکتے ہیں آپ اس ڈائگرام میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل اسٹیٹ کو ڈبل سرکل سے ایکسپریس کیا گیا ہے it is also to be noted that while expressing N F A by transition diagram the label of states are not necessary ضروری نہیں کہ ہر اسٹیٹ کو لیبل دیا جائے آپ اس کے بغیر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں فائنائٹ آٹومیٹن ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس کا کانسیپٹ مزید پختہ ہوتا چلا جائے اور اس کے لیے یقیناً ہمیں مختلف اگزامپلس کا سہارا لینا پڑے گا ہم ایک اور فائنٹ آٹومیٹن ایگزامپل کی شکل میں ڈیفائن کرتے ہیں آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں example sigma consisting of a b states consisting of x y only two states both initial and final state transition at state x reading a or b go to state y at state y reading a or b go to state x ہم اس انفارمیشن کو ظاہر ہے کہ جیسے پچھلی اگزامپل میں ہم نے ایف اے کی تمام انفارمیشن ایک ٹیبل میں دیکھ لی تھی ہم اس ایگزامپلس کی بھی تمام انفارمیشن ایک ٹیبل میں دیکھتے ہیں جسے ہم ٹرانزیشن ٹیبل کہتے ہیں آئیے اس ٹیبل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں these transition can be expressed by the following transition table old states new states reading a reading b اب مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اولڈ اسٹیٹ اور نیو اسٹیٹ سے کیا مراد ہے ریڈنگ اے ریڈنگ بی یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو پچھلی ایگزامپل میں ہم دیکھتے چلے آئے اس ایگزامپل میں چونکہ دو ہی اسٹیٹس تھیں اس لیے اولڈ اسٹیٹ میں آپ ایکس اور وائی یہ دو اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کے ساتھ پلس اور مائنس یہ ایک پلس سائن کا اضافہ دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا تھا کہ فائنل اسٹیٹ کو پلس سے ظاہر کرتے ہیں اور ہم نے اس ایگزامپل میں سپوز کر لیا کہ x is both final and initial state تو اس کو پلس اور مائنس سے ایکسپریس کریں گے میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ پلس اور مائنس ہم نے اسٹیٹ کی دائیں جانب لکھے ہیں اس کے بائیں جانب اس لیے نہیں لکھے کہ کہیں اس کو الجبرائک اسٹرکچر کے طور پر پلس مائنس ایکس تصور نہ کر لیا جائے باقی ٹرانزیشنز آپ ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ X reading A or B will be moving towards Y and at Y reading A or B will be moving ٹوڈ ایکس عزیز طلبا جیسا کہ ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا تھا کہ ایگزامپل میں ہم نے ایف اے کو ڈسکرائب کیا پھر اسی کو ہم نے ٹیبل میں ایکسپریس کر دیا جس کا نام ٹرانزیشن ٹیبل تھا اور پھر اس پوری انفارمیشن کو ایک ڈائگرام سے ایکسپریس کیا جس کو ہم نے ٹرانزیشن ڈائگرام کہا ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا اس ایگزامپل میں ٹرانزیشن ڈائگرام بنائی جا سکتی ہے تو آئیے اس کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں it may be noted that the previous transition table may be depicted by the following transition diagram اس ٹرانزیشن ڈایاگرام پہ غور کریں کہ اس میں چونکہ دو ہی اسٹیٹ تھے ہماری ایگزامپل میں اس لیے ہم نے ان کو دو سرکل سے ایکسپریس کیا اور چونکہ ایکس انیشیل اور فائنل دونوں اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے اس لیے ہمیں ایکس کے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر پلس اور مائنس سمبل یوز کیا اور ایک ایرو جو ایکس سے وائی کی طرف جا رہا ہے اور اس پہ لیبل اے کوما بی ہے اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ if we are at X and whether we read A or B will be moving towards Y ہم اس ٹرانزیشن کو دو ایرو ہیڈ سے بھی ظاہر کر سکتے تھے ایک اے کے لیے اور ایک بی کے لیے لیکن شارٹلی ہم نے ان دونوں ٹرانزیشنس کو ایک ہی ایرو ہیڈ سے ایکسپریس کر دیا اس کو ہم ٹرانزیشن آرک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آرک کی شکل نظر آ رہی ہے بعض اوقات ہم ٹرانزیشن ایچ یوز کریں گے اگر یہ ایرو ہیڈ اسٹریٹ ہو ہم ابھی ایکس کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشن دیکھ چکے ہیں اور وائی کے لیے بھی دو ٹرانزیشن اے اور بی کی باقی ہیں جس کو ڈائگرام میں دیکھنا ہوگا آئیے ڈائگرام دیکھتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی سے ایک آرک ایکس کی طرف شو کی گئی ہے اور اس پر لیبل اے کوما بی لگایا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ if we are at Y and we read either A or B we are to move toward X میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہاں ہم نے دو آرکس علیحدہ علیحدہ اے اور بی کی دکھانے کی بجائے ہم نے ایک ہی آرک یوز کر لی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایف اے کس قسم کی اسٹینگس ایکسپٹ کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس مجھے یہاں دوبارہ بتانے میں خوشی ہوگی کہ what we mean by string accepted by an F A آپ کو پتہ ہی ہے کہ الفابیٹ پر تمام پوسیبل اسٹرنگس ڈیفائن کی جا سکتی ہیں اور آپ کوئی بھی اسٹرنگ اس ایفے پر رن کرنا چاہیں رن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کریں اور جو ٹرانزیشن شو کی گئی ہیں جن کو ہم پارٹس کا نام بھی دے سکتے ہیں ان پارٹس کو لیٹر بائی لیٹر یوز کرتے ہوئے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی دی ہوئی اسٹرنگ کسی نہ کسی اسٹیٹ پر اینڈ ہو جائے گی اب دیر آر ٹو پاسبلٹیز یا تو وہ اسٹرنگ کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوگی اور یا وہ نان فائنل پر اینڈ ہوگی نان فائنل سے مراد ایسی اسٹیٹ جو فائنل نہ ہو اب اگر وہ اسٹرنگ فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوتی ہے تو وہ اسٹرنگ ایکسپٹ تصور کی جائے گی اور اگر وہ نان فائنل پر اینڈ ہوگی تو ہم اس کو ریجیکٹڈ اسٹینگ تصور کر سکتے ہیں تو اس طرح سے الفابیٹ سے بننے والی تمام اسٹنگس کو کسی بھی ایف اے پر چیک کیا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹنگ ایکسپٹ ہو رہی ہے یا ریجیکٹ عزیز طلبہ ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ الفابیٹ پر بننے والی تمام اسٹینگس کسی ایف اے میں ایکسپٹ ہوں so the collection of all possible strings language define language accept by the F A ہم یہ چاہیں گے کہ یہ دیکھیں کہ اس ایف اے میں ایکسپٹ ہونے والی لینگویج کون سی ہے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس ایگزامپل میں ہم نے انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ لے لی ہے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں ایف اے کی ٹرانزیشن ڈائگرام کے انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے اب یہاں ایک مسئلہ بڑا قابل غور ہے کہ what's true about null string well the null string doesn't contain any letter اس کو کیسے رن کیا جائے اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جائے اتفاق سے یہ بات پچھلی اگزامپل میں ہم ڈسکس نہیں کر سکے لیکن اس ایگزامپل میں اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے ایسی اسٹرنگ جس میں لیٹر ہی نہ ہو اس کا تو پاتھ بھی اس میں ڈیفائن نہیں ہے so this is understood that if we want to run string will starting from the initial state کسی بھی اسٹرنگ کو دیکھنے کے لیے ہمیں انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا چونکہ اس میں کوئی لیٹر ہی نہیں ہے تو ہم موو ہی نہیں کر سکیں گے اور ہم انیشل اسٹیٹ ہی پر رہیں گے اس لیے نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن کو ٹرانزیشن ڈایاگرام میں ظاہر نہیں کیا جاتا اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نل اسٹینگ ہمیں انیشل اسٹیٹ سے انیشل اسٹیٹ ہی پر رکھتی ہے عزیز طلبہ ہمارے اس ٹرانزیشن ڈائیگرام میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے تو اس اعتبار سے ہمیں نل اسٹنگ کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ کیا یہ اسٹینگ ایکسپٹیڈ ہے that is accepted by this F A اور ریجیکٹڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹینگ ہمیں انیشل سے انیشل ہی پر رکھتی ہے لیکن انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہے تو اس اعتبار سے نل اسٹینگ کا اینڈنگ اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہو گئی اور کوئی بھی اسٹیٹ جو کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوتی ہے وہ ایکسپٹیڈ اسٹینگ تصور ہوتی ہے تو ہمارے اس ایگزامپل میں نل اسٹینگ ایکسپٹیڈ اسٹینگ تصور ہوگی اور اس اعتبار سے اس لینگویج کا پارٹ ہوگی جو اس ایف اے سے آئیے مزید انفارمیشن کے لیے اسی ڈائگرام کو دوبارہ دیکھتے ہیں اب ہم یہ چاہیں گے کہ الفابیٹ پر بننے والی تمام اسٹینگس سے باری باری کس طرح سے پتا چلے کہ کون کون سی اسٹینگس اس ایف اے میں ایکسپٹ ہو رہی ہیں اور وہ کون سی اسٹینگ ہیں جو ایکسپٹ نہیں ہو سکتی اگر ہم اے یا بی یہ دونوں ہی اسٹینگس ہیں ان کو دیکھیں تو یہ دونوں اسٹینگس ایکس سے تو اسٹارٹ ہو رہی ہیں لیکن یہ وائی پر اینڈ ہوتی اور وائی فائنل اسٹیٹ نہیں ہے اس طرح سے neither A nor B is accepted by this F A تو یہ دونوں ہی اسٹنگ ایکسپٹ نہیں ہو سکیں گی جبکہ اگر ہم double A A B B A and double B ان پر غور کریں تو یہ چاروں اسٹرنگ ایکس سے اسٹارٹ ہو کر وائی کے تھرو واپس ایکس پر آ جاتی تھرو دا پاتھ تو اس طرح سے یہ چاروں اسٹرنگ ایکسپٹیڈ ہیں لیکن اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی اسٹرنگ جس کی لینتھ تھری ہو اس کو رن کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایکس سے اسٹارٹ ہوگی وائی کو وزٹ کرے گی دوبارہ ایکس کو وزٹ کرے گی اور اس کے بعد وائی پر اینڈ ہو جائے گی جبکہ وائی فائنل اسٹیٹ نہیں ہے اس لیے ایسی تمام اسٹنگس جن کی لینتھ تھری ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی میں یہ چاہوں گا آپ کو بتانا کہ ہم کے بارے میں ٹیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی لینگویج اس سے اس ایف اے سے ایسوسیٹیڈ ہے تو اس کے لیے کوئی ہیپ ہیزر طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہم باری باری اسٹنگس کو سسٹمیٹیکلی اس پر چیک کر رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے نل اسٹرنگ کو چیک کیا جس کی لینتھ زیرو تھی اس کے بعد ایسی دونوں اسٹرنگ کو چیک کیا جن کی لینتھ ون تھی یعنی اے بی اس کے بعد ایسی چاروں کو چیک کیا جن کی لینتھ ٹو تھی وہ ایکسپٹیڈ تھیں اس کا اگلا مرحلہ ایسی تمام اسٹرنگس تھیں جن کی لینتھ تھری ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمام اسٹرنگس جن کی لینتھ تھری ہے وہ وائی پر اینڈ ہو سکیں گی اور وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گی چونکہ وائی فائنل اسٹیٹ نہیں ہے ہمارا اگلا مرحلہ ایسی تمام اسٹنگس کو چیک کرنا ہے جن کی لینتھ فور ہو آئیے ٹرانزیشن ڈائگرام کو دوبارہ سلائڈ پر دیکھتے ہیں اگر ہم کسی بھی ایسی اسٹرنگ کو رن کرنا چاہیں جس کی لینتھ فور ہو تو ڈیفینیٹلی ہم ایکس سے اسٹارٹ کریں گے وائی کو وزٹ کریں گے دوبارہ ایکس کو وزٹ کریں گے پھر وائی کو وزٹ کریں گے پھر ایکس کو وزٹ کریں گے اب تک لینتھ ٹو ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ وائی کو وزٹ کرنے کے بعد جب ایکس پر جائیں گے تو اب اسٹنگ کی لینتھ فور ہو جائے گی یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک پاتھ کو وزٹ کرنے سے اسٹرنگ کی لینتھ ایک ہوتی ہے کیونکہ ایک پاتھ ایک لیٹر ہی رن کرتا ہے تو اس طرح سے فور لینتھ کی اسٹنگس کے لیے ہمیں دو بار لوپ لینا ہوگا اور ہم ایکس پر واپس آ جائیں گے میں نے یہاں لوپ کی بات کر دی لوپ سے مراد وہ پات ہے جو کسی ایک اسٹیٹ سے چلتا ہے اور دوسرے اسٹیٹ پر واپس ہو جاتا ہے بلکہ ہمارے اس کیس میں ہم اس کو سرکٹ کہہ سکیں گے کیونکہ اس میں دو اسٹیٹس یوز ہو گئیں ایکس سے واپس ایکس پر آنے کے لیے تو یہ لوپ تو نہیں کہلا سکے گا سرکٹ کہلائے گا تو ہمیں دو سرکٹ لینا پڑیں گے ایسی تمام اسٹنگس کے لیے جن کی لینتھ فور ہو اور وہ تمام اسٹینگ جن کی لینتھ فور ہے وہ ایکس پر اینڈ ہوں گی اور ایکس چونکہ فائنل اسٹیٹ ہے اس لیے وہ تمام اسٹنگ ایکسپٹ تصور ہوں گی ڈیئر اسٹوڈینٹس اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کی اسٹنگس اس ایف اے میں ایکسپٹ ہو رہی ہیں اور کس قسم کی اسٹنگس ریجیکٹ ہو رہی ہیں یہ بڑا واضح ہے کہ ایسی تمام اسٹنگس جن کی length zero two four six and so on یہ سب کے سب ایکسپٹ ہوں گی اور جن کی length one three five and so on وہ سب کے سب ریجیکٹ ہوں گی یعنی ایون لینتھ والی تمام اسٹینگس ایکسپٹیڈ ہوں گی اور لینتھ والی تمام اسٹینگس ریجیکٹڈ ہوں گی اس بات کو لکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیسے دیکھا جائے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں the previous transition is an F A language of strings defined over sigma B of even length it may be that this language may be express by the regular expression A plus B into A plus B whole star میری کوشش ہوگی کہ جب بھی کسی لینگویج کی بات ہو ہم اس کی ریگولر ایکسپریشن بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں تو اس طرح سے ہم نے اس ایگزامپل کی تمام پاسبلٹیز کو دیکھ لیا اس کی ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھا اس کی ٹرانزیشن ڈائگرام کو دیکھا اور اس سے ریگولر اسپیشن کو ڈسکس کیا عزیز ہم نے گیون ایف اے کے کورسپونڈ لینگویج ڈیفائن کرنے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایگزامپل میں دیکھا اور اس بات کو نوٹ کیا کہ کبھی بھی کسی لینگویج کو کسی ایف اے سے ایسوسیٹ کرتے وقت فوری طور پر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ ایف اے اس قسم کی لینگویج ایکسیپٹ کرتا ہوگا بلکہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سسٹمیٹیکلی چلیں اور جب ایک سیکوینس مل جائے اور ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے جیسے کہ ہم نے اس پریس ایگزامپل میں دیکھا تھا اس کانسیپٹ کو مزید بلڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم نے ایک ٹاسک آپ کے لیے دیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ build an F A for the language L of strings defined over sigma A B of odd length آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلی ایگزامپل تھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا اس میں جو لینگویج ایکسپٹ ہو رہی تھی وہ language of strings of even length اب ہم نے چینج کر دیا اور تھوڑا سا آپ کو اور آگے لانے کے لیے کہ آپ خود سے ایف اے بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں ایک ٹاسک دے دیا مجھے امید ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے عزیز طلبہ ٹاسک کے بعد میں چاہوں گا گو یہ تھوڑا سا آپ کے لیے اسٹیج پر مشکل ہوگا اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صرف دو ایگزامپلس کے بعد میں نے آپ سے ایف اے بلڈ کرنے کے لیے کہہ دیا آپ کوشش کریں انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں اس کا سولوشن ضرور دیا جائے گا لیکن ہمارا اب جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا آج کے لیکچر میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی لینگویج کو دے دیا جائے تو کیا اس کا ایف اے بنایا جا سکتا ہے اس سے پہلی ایگزامپلس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ given an F A can we identify the language accept by that F A وہ ہم نے دو ایگزامپلس میں دیکھا اور بعض والے ایگزامپل بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ سکے اب میں یہ چاہوں گا کہ given a language can we build an F A so the answer is yes یہ دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں example consider the language L of strings defined over an alphabet consisting of A B starting with B ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینگویج ہم پہلے بھی ڈسکس ہیں ہم نے ڈفرنٹ لینگویجز کو ڈسکرائب کیا تھا ریگولر ایکسپریشن بھی لکھی تھیں تو انہیں میں سے ایک لینگویج ہے the language L may be express by regular expression B into A plus B star میری کوشش ہوگی کہ ریگولر اسپیشن کو بھی ساتھ ساتھ دہراتا چلوں تو اس سلسلے میں ہمیں خود سے ایف اے بنانا ہے عزیز طلبہ یہ نو no ڈاؤٹ ابھی اسٹارٹ ہے اور کسی لینگویج کا ایف اے بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی اسٹیٹس ہوں گی اور ٹرانزیشن رولز کیا ہوں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر کوئی بھی ایف اے تین پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتا ہے جو ہم ڈیفینیشن میں دے چکے ہیں تو ان تینوں فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اور لینگویج کی اسٹنگس کی پراپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود سے ایف اے بنا سکتے ہیں آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں یقیناً کسی بھی ایف اے کے لیے سب سے پہلے انیشل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے وہ اسٹیٹ ہم نے بنا دی اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ہم لینگویج کے بارے میں جان چکے ہیں نل اسٹنگ اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے نل اسٹنگ جس ایف اے کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے اس لیے انیشل اسٹیٹ کو فائنل ہونا ضروری نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انیشل کو فائنل نہیں کیا ڈیئر اسٹوڈینٹس جس لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی اسٹنگس کی پراپرٹیز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور اب میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ ایف اے ہیف ہیڈ بنا دیا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ ایف اے تو ایڈیشنل اسٹنگس بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے یا یہ ایف اے اس لینگویج کی یہ یہ اسٹنگ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سسٹمیٹک چلیں یعنی الفابیٹ سے بننے والی تمام اسٹنگس کو لینتھ وائز اپنے ذہن میں لاتے ہوئے ایسی اسٹیٹس اور ٹرانزیشنس کو ڈیفائن کریں کہ صرف اور صرف ریکوائرڈ اسٹنگز ہی ایکسپٹ ہوں میں دوبارہ کہوں گا ایگزیکٹلی ریکوائرڈ اسٹنگز ایکسپٹ ہوں یہ نہ ہو کہ وہ جو لینگویج کا پارٹ ہیں وہ ایکسپٹ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور اسٹنگ بھی ایکسپٹ ہو رہی ہوں آئیے سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اے کو ایک اسٹیٹ سے ملا دیا اور وہ اسٹیٹ فائنل نہیں ہے چونکہ اے اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے A should not be accepted اس لیے جس اسٹیٹ سے اے کو ملایا ہے وہ اسٹیٹ فائنل نہیں کی جبکہ اسی لینتھ والی ایک اور اسٹرینگ بی ہے اور وہ لینگویج کا پارٹ ہے اور بی کو ایکسپٹ ہونا ضروری ہے اس لیے ہم نے انیشل اسٹیٹ کو جس اسٹیٹ سے بی کے تھرو ملایا اس کو ہم نے فائنل کر دیا ہے تاکہ بی ایکسپٹ ہو جائے ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی تک ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہم نے تین اسٹیٹس ایف اے میں یوز کی ایک انیشل ایک ون اور ایک فائنل انیشل اسٹیٹ کو فائنل نہیں کیا چونکہ نل اسٹنگ ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی اسٹیٹ ون کو فائنل نہیں کیا چونکہ اے ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا اسٹیٹ بی کو فائنل اسٹیٹ وہ اسٹیٹ جو بی کی طرف بی سے جا رہی ہے اس کو فائنل کیا چونکہ لیٹر بی ایکسپٹ ہونا ضروری تھا لیکن ہماری لینگویج انفینٹ لینگویج ہے because the language of strings beginning with B is infinite تو ہم یہ چاہیں گے کہ صرف بی ہی ایکسپٹ نہ ہو بلکہ بی سے اسٹارٹ ہونے والی تمام اسٹینگز ایکسپٹ ہو جائیں یعنی ایسی ایسی اسٹینگ جس کے شروع میں بی ہو اور بعد میں جو چاہیں لکھ دیں وہ سب کی سب ایکسپٹ ہو جائیں اس کا ایک ہی حل ہے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی سے اسٹارٹ ہونے والی تمام تمامکس کو ایکسپٹ کروانا مقصود تھا اس لیے ہم نے فائنل اسٹیٹ پر ایک لوپ لگا دیا اور اس پر اے کوما بی لکھ دیا آپ جانتے ہیں کہ اس لوپ کا کیا مطلب اس لوپ کا مطلب یہ ہے ویدر we read A or B at final state will be still at final state پتا یہ چلا کہ کوئی بھی ایسی اسٹرینگ جس کے شروع میں بی ہو وہ فورن ہی ہمیں انیشل سے فائنل پر آئے گی اور جو اس کا باقی پارٹ ہے وہ ہمیں فائنل سے باہر نہیں لے جائے گا اور اس طرح سے ایسی تمام اسٹنگس جن کے اسٹارٹ میں بی ہے وہ انیشل اسٹیٹ سے ہو کر فائنل پر اینڈ ہو جائیں گی عزیز طلبہ اب تک ہم یہ دیکھ چکے کہ ایسی تمام اسٹنگس جن کے اسٹارٹ میں بی آ رہا ہے اور the strings beginning with B will starting from initial state and will be ending in final state and hence will be accept by this F A یہ ایف اے ہماری لینگویج کے لیے اس وقت ایف اے تصور ہو سکے گا جب یہ ان انگس کے علاوہ کسی بھی اسٹرنگ کو ایکسپٹ نہ کرتا ہوں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ A just string A is not accept by this F A ہم یہ بھی چاہیں گے کہ any string beginning with A should not also be by this F A اور اس مقصد کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ پر چلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹینگ اے یہ ون پر اینڈ ہو رہی ہے اور ایکسپٹ نہیں ہو رہی اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام اسٹینگس جو اے سے اسٹارٹ ہوں وہ اینڈ نہ ہوں وہ ایکسپٹ نہ ہوں تو اس کے لیے ہم نے ون پر اے بی کا لوپ لگا دیا اور اس لوپ کا مطلب یہ ہے کہ when we are at one state one whether we read A or B will be still in state one state one میں ہی رہیں گے اور اس طرح سے ہم دیکھ سکیں گے کہ ایسی تمام اسٹرنگس جو اے سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں وہ انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہو کر ون پر اینڈ ہوں گی اور ون چونکہ فائنل اسٹیٹ نہیں ہے اس لیے ایسی تمام اسٹرنگ ریجیکٹ ہو جائیں گی یعنی انوانٹیڈ اسٹرنگ جو لینگویج کا پارٹ نہیں تھی وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہی اور یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کسی لینگویج کے لیے ایف اے بنانے کا کہ there must be two way check کہ every string belonging to the given language should be accept by the given F A and every string accepted by the F A should belong to the given language عزیز طلبہ ہم نے ابھی ایک لینگویج کو سامنے رکھتے ہوئے ایف اے بلڈ کرنے کی کوشش کی میں نے ورڈ بلڈ کہا یہ ٹرم ہماری چلتی رہے گی یعنی ہم نے ایف اے بنایا ہے میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایروز اور آرکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی الیکٹریکل سرکٹ نہیں ہے یہ جسٹ ماڈل ہے یہ اسٹرکچر ہے اس آٹومیٹن کی جو اس خاص لینگویج کے لیے بنایا گیا اس کانسپٹ کو پختہ کرنے کے لیے آئیے مزید ایگزامپل سلائڈ پر دیکھتے ہیں consider the language L of strings defined over alphabet consisting of A B ending in A the language L the regular A plus B star A میں جہاں لینگویج کا ذکر کر رہا ہوں ساتھ ہی آپ کی ریویژن کے لیے اور آپ کو تاکہ یاد رہے کہ کسی لینگویج کو ریگولر ایکسپریشن سے کیسے ایکسپریس کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں this language may be accepted by the following F A dear students میں نے ورڈ یوز کیا may be accept by the following F A اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دی ہوئی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنائے جا سکتے ہیں فی الحال میں جو ایف اے بنا رہا ہوں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہم اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لینگویج میں کی جو اسٹرنگز ہیں اس پر کنڈیشن امپوز کی that was ending in A again we have to test with sort of strings belonging to the language کس قسم کی اسٹرنگس لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اینڈنگ ان اے کی جب بات آئے گی تو نل اسٹینگ کبھی بھی اینڈنگ ان ایک ہی کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرے گی اس لیے نل اسٹنگ ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایف اے میں انیشل اسٹیٹ اسی لیے فائنل اسٹیٹ نہیں ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نل اسٹنگ ایکسیپٹ نہ ہو اس کے بعد جو اسٹنگ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے وہ اے ہے اور ہم نے ایک آرک انیشل اسٹیٹ سے ایک دوسری اسٹیٹ کی طرف لیبلنگ اے ہم نے ملا دی اور اس اسٹیٹ کو پلس سے ایکسپریس کر دیا اور اس چیز سے پتہ چل گیا کہ اسٹرنگ اے ایکسپٹ ہو گئی اسی لینتھ کی دوسری اسٹرنگ بی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹرنگ ایکسپٹ نہ ہو میں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کسی لینگویج کیفے بنا رہے ہوں تو ہم اس الفابیٹ پر ڈیفائن تمام اسٹرنگس کو سسٹمیٹیکلی اپنے ٹارگٹ میں لاتے ہیں تو اے چونکہ لینگویج کا پارٹ تھا اس لیے ہم نے اے کو ایکسپٹ کرایا اور بی لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بی ایکسپٹ نہ ہو اب چونکہ بی ایکسیپٹ نہیں کروانا تو اس کی دو پاسبلٹیز تھیں ہم کسی اور اسٹیٹ سے ملا دیتے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ صرف بی بلکہ double B triple B four B and so on یہ سب کی سب اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے اور یہ ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے ہم لوپ کا سہارا لیں گے اور ہم نے انیشل اسٹیٹ پر ایک لوپ لگا دیا جو بی اور double B triple B four B ان تمام اسٹنگس کو ریجیکٹ کر دے گا عزیز طلبا جب ہم کی بات کر رہے تھے ہم نے آف لینتھ کو ٹارگٹ بنایا تھا لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بی کے ساتھ ساتھ double B triple B four B and so on یہ بھی اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ صرف ہم بی کو ریجیکٹ کرائیں ہم اس کے ساتھ ہی بی کی تمام کنکیٹینیشنس یعنی ڈبل بی ٹریپل بی ان کو بھی ریجیکٹ کرانے کے لیے ہم نے لوپ کو یوز کر لیا اس کے بعد ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ what's true about the strings of length two length two والی اسٹنگ میں کون کون سی اسٹینگ ایکسپٹ ہو سکتی ہیں کون سی ریجیکٹ ہو سکتی ہیں اس کو ٹارگیٹ بناتے ہوئے ہم ایف اے کی طرف چلتے ہیں آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں لینتھ ٹو میں ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ there are four strings double A A B B A double B آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل اے آلریڈی ایکسپٹ ہو رہا ہے ہم نے یہاں ڈبل اے کے ساتھ ساتھ triple A A A four five and ان سب کو ایکسپٹ کرا دیا اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل اسٹیٹ پر ایک لوپ لگا ہوا ہے جس کا لیبل اے ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نہ صرف اے ایکسپٹ ہو رہا ہے بلکہ double A triple A four A accept ہو رہا ہے اور یہ وہی اسٹرنگز ہیں یہ اسٹرنگز ہیں جو اس لینگویج کا پارٹ ہیں اس لیے اس لوپ کو بنانے میں کوئی حرج نہیں اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ the string A B should not be accept تو اب اس کے لیے ہم نے ایک transition final to initial with label B بنا دی اب یہ صرف ایک اسٹرنگ کے لیے نہیں بلکہ A B A A B B ایسی تمام اسٹرنگس کو یہ ریجیکٹ کر دے گی اور درمیان میں اگر اے کا لوپ بھی یوز کر دیں تو وہ تمام اسٹرنگ اسٹل ریجیکٹ ہو جائیں گی عزیز طلبہ دی ہوئی لینگویج سے ایف اے بنانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے لیکن ہماری کوشش اس ایگزامپل میں یہ رہی کہ ایف اے میں نمبر آف اسٹیٹس کو بھی ریڈیوس کر دیا جائے اس میں کوئی ضروری نہیں کہ نمبر آف اسٹیٹس منیمم ہونا ہوں ہی تو ایف اے اس لینگویج کا کورسپونڈنگ ایف اے ہوگا آپ نمبر آف اسٹیٹس زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس ایگزامپل میں یہ کوشش کی کہ منیمم نمبر آف اسٹیٹس کو یوز کرتے ہوئے لینگویج کا ایف اے بنایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم اس ایف اے سے دوبارہ لینگویج کی طرف جائیں جس کی پریکٹس آپ پہلے کر چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایف اے صرف اور صرف دی ہوئی لینگویج کی اسٹنگس کو ہی ایکسپٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اسٹنگ اس میں ایکسپٹ نہیں ہوتی تو میں یہاں دوبارہ دہراتا چلوں کہ جب بھی کسی لینگویج کے لیے ایف اے بنا رہے ہوں اور آپ یہ کلیم کر رہے ہوں کہ this is an F A ٹلیپٹ given language you are to check to test number one every سٹ belong to the language should be accept must be accept by the given F A اور لینگویج یہ دونوں ٹیسٹ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دی ہوئی لینگویج کا ایف اے نہیں بنا سکیں گے ورنہ یہی ہوگا کہ اس لینگویج کی تو تمام اسٹنگز ایکسیپٹ ہو رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹنگ ایکسیپٹ ہوں گی یہ پریکٹس سے ہی آپ سیکھ سکیں گے عزیز طلبہ ہم لینگویج سے ایف اے بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کانسیپٹ کو مزید بلڈ کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آئیے سلائڈ پر کچھ ایگزامپل دیکھیں so will be looking at the next slide and جی، سلائڈ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ہم تین اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں اور یہ ایف اے ہم نے ایسی لینگویج کے لیے بنانے کی کوشش کی ہے دیٹ اینڈس ان اے یہ وہی ایف اے ہے یہ وہی لینگویج ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے تین اسٹیٹس بنائی یعنی اسی لینگویج کو ڈفرینٹ ایف اے سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی یا ہم نے ایک اور ایف اے بنانے کی کوشش کی جو اسی لینگویج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اے کو فائنل سے ملایا اے پر لوپ لگا دیا اور بی کے لیے بھی ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دی تو بی جس اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے تمام بیز اس اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنل سے ایک ٹرانزیشن بی والی ٹرانزیشن اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے انیشل سے اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے اور ایک لوپ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹیٹ پر جو انیشل سے اسٹیٹ کی طرف آ رہی ہے تو وہ تمام جن کے اینڈ پر بی آ رہا ہو وہ اس نیچے والی اسٹیٹ پر اینڈ ہو رہی ہیں وچ از نان فائنل اس لیے وہ وہ ریجیکٹ ہو جائیں اور تمام جن کے اینڈ پر اے آ رہا ہے وہ سب کی سب پلس والی اسٹیٹ پر جا رہی ہیں یعنی وہ پلس کی اسٹینڈ پر ایسی تمام اسٹینگ اینڈ ہوں گی اور چونکہ فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوں گی اس لیے وہ ایکسپٹیڈ ہوں گی عزیز طلبہ ہم نے ایک لینگویج سے دو ڈفرنٹ ایف ایز بناتے ہوئے ڈسکس کیے پہلے ایف اے میں صرف دو اسٹیٹس تھیں جبکہ دوسرے ایف اے میں تین اسٹیٹس تھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر اسپیکشن لکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنائے جا سکتے ہیں آئیے اسی بات کو سلائڈ پر نوٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں it may be noted that corresponding to a given language there may be more than F A accepting that language but for a given F A there is a unique language accepted by that F A عزیز طلبہ یہ نوٹ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم ریگولر اسپیشن اور لینگویج کی بات کر چکے تھے کہ given a language we can write more than one regular expression یعنی ایک لینگویج ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن میں لکھی جا سکتی ہے لیکن ایک ریگولر ایکسپریشن صرف ایک ہی لینگویج جنریٹ کرتی ہے بالکل اسی طرح سے ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنائے جا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایف اے دے دیا جائے تو اس سے ایسوسیٹڈ ایک ہی لینگویج بتائی جا سکتی ہے یعنی ایسی language which is the language of strings by that F A is always unique تو مزید ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں there is another thing to be noted that given the language L one and L two where L one is the language of strings defined over alphabet sigma A B beginning with A Another language, L2, the language of strings defined over alphabet consisting of AB, not beginning with B. Here, the null string does not belong to L1, while it does belong to L2. This fact may be depicted by the following corresponding transition diagram of L1 and L2. Aziz Talba, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی لینگویج بگننگ ود اے ہے جبکہ دوسری language not beginning with B ہے میں یہاں بگننگ ود کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے الفابیٹ میں دو لیٹرز ہوں تو بگننگ کے اعتبار سے ڈیفینیٹلی ہم کچھ اسٹنگس ایسی لیں گے جو اے سے بگن کرتی ہیں اور دوسری ٹائپ ایسی اسٹنگس کی ہوگی جو بی سے بگن کرتی ہیں آپ شاید ایک بات بھول رہے ہیں کہ ایک اور ٹائپ کی خاص بھی موجود ہے اور وہ ہے null null neither begins with A nor with B اب جب ہم ناٹ بگننگ ود بی کی بات کریں گے تو اس میں نل اسٹنگ آ جائے گی اور جب ہم بگننگ ود اے کی بات کریں گے تو اس میں نل اسٹنگ نہیں ہوگی اور یہی فرق ہے ان دونوں لینگویجز کا اس فرق کو ہم ایف اے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں F A one corresponding to language L one آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین اسٹیٹس ہیں انیشیل فائنل اور تیسری اسٹیٹ فائنل اسٹیٹس ان تمام اسٹینگس کو ایکسپٹ کر رہی ہے جو اے سے بگن ہو رہی ہیں نل اسٹینگ اس ایف اے میں ایکسپٹ نہیں ہو رہا اور ایسی تمام اسٹینگس جو بی سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں وہ تیسری اسٹیٹ جو کہ نان فائنل ہے اس کی طرف جا رہی ہیں اور اس طرح سے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں تو یہ ایف اے لینگویج ایل کے لیے ہے اور ایگزیکٹلی ایل ون ہی لینگویج ایکسپٹ کرتا ہے جبکہ دوسرا ایف اے سلائڈ پر دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوسرے ایف اے میں انیشل اسٹیٹ فائنل بی ہے صرف اسی فرق کے ساتھ ہم نے ایف اے کو ظاہر کر دیا میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ دونوں لینگویجز میں یہی فرق ہے beginning with A and not beginning with B not beginning with B میں نرسٹنگ شامل ہے جبکہ بگننگ ود اے میں نرسٹنگ شامل نہیں ہے اور جس لینگویج کا ایف اے آپ دیکھ رہے ہیں یہ the language of strings not beginning with B یعنی نل اسٹنگ بھی شامل ہے اور اس ایف اے میں یہ فرق انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ کرنے سے ظاہر ہے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ فرق بہت ضروری ہے لینگویج کی ریگولسپیشن لکھنے کے لیے بھی اور ان کا ایف اے بنانے کے لیے بھی ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم لینگویج سے ایف اے کی طرف بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور میری کوشش ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ ہم آگے کی طرف لے چلیں اور آپ کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ بلڈ ہو سکے آپ اپنے طور پہ بھی خود سے لینگویجز لکھیں خود سے لینگویجز کے ایف اے بنائیں اور پھر کوشش کریں کہ آپ کہاں تک درست ہیں آئیے مزید اگزامپل کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language L of of length two or more defined over over sigma AB beginning with and ending in same letters آپ اگر غور سے دیکھیں تو لینتھ پر ریسٹرکشن لگا دی گئی لینتھ ٹو اور مور بیسیکلی اگر یہ ریسٹرکشن ہٹا دی جائے اور صرف اتنی ریسٹرکشن رہ جائے کہ beginning with and ending in same letters تو اس لینگویج میں چونکہ دو ہی لیٹرز ہیں تو دو قسم کی پاسبلٹیز آئیں گی the strings beginning in and ending in A second possibility the beginning with and ending in B چونکہ ہم نے لینتھ ٹو کی بات کر دی اس لیے اے اور بی یہ اسٹینگ کے طور پر نہیں آ سکیں گے جبکہ اگر لینتھ کی ریسٹرکشن ہٹا دیں تو اس لینگویج میں اے اور بی بھی شامل ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دا اسٹرنگ اے اگر آپ اس کو لیفٹ سائڈ سے چیک کریں تو اے سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ سے چیک کریں تو اے پر اینڈ ہوتی ہے اسی طرح بی اگر رائٹ سائڈ سے اس کو چیک کریں تو بی سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور لیفٹ سائڈ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بی پر اینڈ ہوتی ہے لیکن ہماری لینگویج میں ریسٹرکشن لینتھ پر آ چکی ہے which is two dear students میری یہ آپ کوشش رہے گی کہ جب لینگویج کی بات ہو تو ساتھ ہی آپ کو ریگولر ایکسپریشن بھی دکھا دی جائے تو اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن میں چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکیں اس طرح سے آپ مختلف لینگویجز کی نئی نئی ریگولر ایکسپریشن یعنی نئی لینگویجز جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کی ریگولر ایکسپریشن بھی آپ کو آتی چلی جائے گی اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن سلائڈ پر دیکھتے ہیں language L be be by by the following expressions A into A plus B star A plus B into A plus B star B آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریگولرسپریشن میں پلس آ رہا ہے اور پلس انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دو قسم کی اسٹینگس جنریٹ ہو سکیں گی ایک پلس سے رائٹ right سائڈ کے پارٹ میں اور ایک پلس سے لیفٹ سائڈ کے پارٹ میں تو پلس سے جو پہلا پارٹ ہے اس میں A into A plus B star A میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ریگولر فیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سے اس میں شروع میں اے آ رہا ہے اور بعد میں بھی اے ہے اور اے پلس بی اسٹار میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ہر قسم کی اسٹنگ جنریٹ کرتا ہے جس میں نل اسٹنگ شامل ہے تو اس طرح سے اس پارٹ میں منیمم لینتھ والی اسٹنگ ڈبل اے ہوگی اور اسی طرح سے دوسرے پارٹ میں منیمم لینتھ والی اسٹنگ ڈبل بی ہوگی اور ایگزیکٹلی exactly یہ لینگویج اس ریگوسپیکشن سے ایکسپریس ہو سکے گی it is to be noted that if the condition on the the the length of string is not imposed in above language then A and B will then belong to the language یہ وہی بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں دس لینگویج ایل جو پہلی لینگویج اس کا ذکر شروع میں کیا may be accepted by the following F A dear students language کو جب تک اچھی طرح سے ڈسکس نہ کر لیا جائے ہم اس کا ایف اے نہیں بنا سکتے اگر آپ کو لینگویج میں موجود اسٹنگس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو کس طرح سے اس کا ایف اے بنایا جائے گا تو میری کوشش رہی کہ اس لینگویج کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کی ریگولسپیشن بھی آپ کے سامنے آ جائے اور تمام پوسیبل اسٹنگس جو اس میں آ سکتی ہیں اس کو آپ بخوبی دیکھ سکیں تو اس کا ایف اے دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں دو قسم کی ہم نے اسٹینگس ڈیفائن کی number one starting with A ending in A number two starting with B ending in B اس لیے آپ کو انیشیل اسٹیٹ سے دو الگ الگ پاتھ دکھائی دے رہے ہیں ایک اے کے لیے اور ایک بی کے لیے اور ہماری پاسبلٹیز یہ ہے اے سے اسٹارٹ ہونے والی اسٹینگس بھی ایکسپٹ ہو سکیں گی اور بی سے اسٹارٹ ہونے والی اسٹرنگس بھی ایکسپٹ ہوں گی بشرطے کے جو اے سے اسٹارٹ ہوں وہ اے پر ہی اینڈ ہوں اور جو بی سے اسٹارٹ ہوں وہ بی پر اینڈ ہوں میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ایف اے کو غور سے دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس دی ہوئی لینگویج کی تمام اسٹینگس اس میں ایکسپٹ ہو رہی ہیں اور وہ تمام اسٹینگس جو اس ایف اے میں ریجیکٹ ہو رہی ہیں وہ کہیں اس لینگویج کو بلونگ تو نہیں کرتی یہ وہی ٹیسٹ ہے جو میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ آپ نے اپنے طور پر چیک کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی which was the example of F A accepting the language of strings of length two or more beginning with and ending in same letters اس لینگویج کے بارے میں تفصیل سے ہم نے دیکھا اس کا ایف اے بنایا ایف اے کے بارے میں میں نے آپ کو زیادہ تفصیل نہیں دی صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ خود سے چیک کریں کہ لینگویج کی تمام اسٹنگس اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اور جو اسٹنگ ریجیکٹ ہو رہی ہیں وہ کسی اس میں سے کوئی اسٹنگ لینگویج کا پارٹ تو نہیں اس پریکٹس کو مزید جاری رکھنے کے لیے میں آپ کے لیے اس سے سملر ایک ٹاسک دے رہا ہوں آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں build an F A accepting the language L of strings defined over sigma consisting of A B beginning with and ending in same letters یہ آپ خیال کر لیں کہ لینتھ کی کی اسٹینگ لینتھ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کے ہنٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ لیٹر اے اور لیٹر بی اسٹرنگ کے طور پر اس لینگویج میں شامل ہوں گے آپ کوشش کیجئے کہ اس کا ایف اے بنائیں اس کا سلوشن آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دے دیا جائے گا عزیز طلبہ آج کا لیکچر ہم یہاں اختتام کرتے ہیں اور اس سے پیشتر کے لیکچر ختم کیا جائے میں چاہوں گا کہ ان تمام ٹاپکس پر ایک نظر دوڑائی جائے جو ہم نے آج کے لیکچر میں کور کیے اس کے لیے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں discussed different notations of transition diagrams یہاں بتایا گیا کہ انیشل اسٹیٹ کو ایرو ہیڈ سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے فائنل اسٹیٹ کو ڈبل سرکل سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہم نے ڈفرینٹ ایف ایس سے بننے والی لینگویجز کی ایگزامپل تفصیل کے ساتھ دیکھیں جس میں language of even length language of strings of odd length language of strings starting with B language of strings ending in A language of string ending in A میں ہم نے دو ڈفرنٹ ایز دکھائے تھے آپ کو اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ایف اے بنائے جا سکتے ہیں then of of beginning with with B language of strings not with B اب beginning with B اور کا بھی فرق میں نے آپ کو ان ایف میں دکھایا تھا اس کے بعد language of strings beginning and ending in same letters اس کے لیے بھی ایف اے ڈسکس کیا گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ آئندہ لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے آئندہ لیکچر میں ہم مزید لینگویجز کی ایگزامپلس اور ان کے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض ایسے ایف ایس بھی ہیں جو کوئی اسٹرینگ بھی ایکسپٹ نہیں کرتے یعنی کوئی بھی اسٹرنگ اس میں ایکسپٹ نہیں ہوگی ان کی تمام پاسبلٹیز کہ وہ کون کون سی پاسبلٹیز ہیں ایف ایس کی جن میں کوئی بھی اسٹرینگ ایکسپٹ نہیں ہوتی اس کو بھی ڈسکس کریں گے عزیز طلبہ آج کا یہ لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے اللہ حافظ